اس وقت روشنا آغا بیگم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے ان سے ان کے فن کے بارے میں کچھ باتیں کریں بیگم صاحب آپ نے مختلف گھرانوں کی موسیقی میں سے خاص طور سے کرانہ گھرانے کی موسیقی کو کیوں پسند فرمایا اس وقت اس فن کے بڑے بڑے دوسرے استاد بھی موجود تھے آپ نے خان صاحب عبد الکریم خان اسے کیوں سیکھنا پسند کیا میں نے کرانہ گائکی اس واسطے پسند کی کیونکہ اس میں سہولت رقص اور سوچ زیادہ ہے جی۔ چونکہ خاص صاحب عبد الکریم خان کے گانے میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں اس لیے میں نے فن موسیقی کی تکمیل کے لیے انہیں پسند کیا کرانا گائکی کی خصوصیات یہ ہیں کہ ہم لوگ بلمپت پر خاص دھیان دیتے ہیں جی۔ اور رات کے مختلف سروں کو درجہ بدرجہ بڑھا کر اجاگر کرتے ہیں جی۔ ہم گور بھاگ اور سنگین سنگت کی نوک جھونک جی۔ چھوڑ کر رات کو نرمی اور سہولت کے ساتھ مکمل کرتے ہیں تاکہ ہمارا گانا سامعین کو اچھا لگے بجا فرمایا مگر اس زمانے میں بیگم صاحب صاحب خان خان عبد الکریم بمبئی میں تھے اور آپ کلکتے میں یہ ہزاروں میل کا فاصلہ کیسے تھا یہ صحیح ہے کہ فاصلہ طویل تھا مگر میرے دل کی لگن بھی کچھ کم کمزور نہ تھی جی۔ جو اپنے والدین کو اپنا گھر بار چھوڑ بمبئی جانے پر آمادہ نہ کر لیتی جی۔ چنانچہ ہم سب لوگ محض فن کے تکمیل کے خاطر بمبئی جا بسے اور سنگیت رتن عبد الکریم خاں خان کی شاگردی کا شرف حاصل ہو گیا مگر بڑی کتھر منزلیں طے کرنے کے بعد صاحب شروع شروع میں جب آپ نے صاحب سے سیکھنا شروع کیا اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے ایوب صاحب احساسات کا کچھ نہ پوچھے شاگردی سے پہلے تو میں یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ میں راگ وغیرہ اچھا خاصا گا لیتی ہوں مگر جب خان صاحب سے تعلیم لینا شروع کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا جی۔ میرے دل و دماغ کی تختی سے وہ مٹی بھرے راگ ہر پہ غلط کی طرح مل گئے آپ کی تعلیم کے دوران میں کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو تو وہ ہمیں بتائیے خان صاحب عبد الکریم خان کی پہلی ملاقات ہی میں جو واقعہ پیش آیا وہ کافی دلچسپ ہے کیا تھا جی اس دن غالباً میری سمجھ بوجھ کا اندازہ کرنے کے واسطے خان صاحب نے مجھے کوئی راگ گانے کی ہدایت کی جی۔ میں نے فوراً وفور شوق سے ملتانی راگ تقریباً نصف گھنٹے تک گایا جی۔ اور اپنی دانست کے مطابق دھواں دھار تانے بھی ماری جی۔ اور خوب سرپٹ بھاگ دوڑ بھی کی گانا ختم ہونے پر میرے مرحوم استاد اچمبے سے پوچھنے لگے بیٹی کیا گا رہی تھی پہلے تو میں پریشان ہوئی پھر عرض کیا راگ ملتانی گا رہی تھی اس پر خان صاحب فرمانے لگے بیٹی راگ ملتانی تو نہیں تھا البتہ ملتانی مٹی تھی جی۔ یہ سن کر میری ساری شیخیاں کرکری ہو گئیں مگر مجھے اب دیکھ کر فرمانے لگے بیٹی فکر نہ کرو میں ان راگوں میں سے مٹی چھان کر صاف کر دوں گا بڑا فرمایا جی بے شک وہ ایسا کر سکتے تھے بیگم صاحب جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے آپ کو نہایت شفقت اور محبت سے سکھایا تو عام طریقہ تعلیم کے علاوہ بھی وہ آپ کو کو کو تعلیم دیا کرتے تھے خاص سر پہچاننے کے سلسلے میں باقاعدہ تعلیم کے علاوہ بھی استاد میری تعلیم جاری رکھتے تھے اور مجھے رموز موسیقی سے واقفیت کراتے رہتے تھے جی۔ مثلا کھانا کھاتے میں وہ ایک تشتری کو ٹھنکاتے جی۔ اور پھر ایک پلیٹ یا پیالے کو چمچے سے ضرب لگا کر سروں کے متعلق سوالات کرتے جی۔ اور اس طرح سے وہ میرے دل و اور دماغ کو صحیح اور سچے سروں کو پہچاننے کی تعلیم دیتے اچھا جی یہ تو ہو گیا ہے سر کے پہچاننے کے بارے میں اب راگ کی ورد جو ہے باقاعدہ ورد جسے کہتے ہیں یہ بھی خاصا ایک مشکل کام ہے یہ سیکھنے میں آپ کو کتنا درس لگا ہے سر سادھنے کا تعلیمی دور کافی سست رفتار ہونے کی وجہ سے جب میں پہلے چھ ماہ تک ملتانی راگ کی بلمبت کرتے کرتے اکتا جاتی جی اور استاد کی ہدایت کے خلاف بلمبت چھوڑ کر ترت کرنے لگتی جی ایک دن جب میں خوب تانے لگا رہی تھی جی۔ تو خان صاحب میری تانے سن کر آن پہنچے وہ خود تبلا لے کر بجانے لگے جی۔ اور لے کہ خدا کی پناہ کہنے لگے لو آج جتنا تیز تمہارا جی چاہے بھاگ لو جی۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور اپنے استاد کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی بیگم صاحب ایک بات اور ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خان صاحب آپ کو پیار سے سیاہی چٹ بھی کہا کرتے تھے اور انہوں نے بلکہ آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا سیاہی چٹ کا یہ واقعہ کیسے ہوا ایوب صاحب ہوا یہ کہ مجھے کرانا دہی پر خاصا عبور ہو گیا جی تو میری تعلیم میں روزانہ ترقی کا عالم یہ تھا کہ ادھر استاد نے استحی سمجھائی جی ادھر وہ میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذب ہو گئی اس تیز رفتاری سے متاثر ہو کر میرے استاد نے مجھے سیاہی چٹ کا لقب عطا فرمایا جی وہ یہ بھی کہنے لگے فکر کی کوئی بات نہیں بیٹی تجھے میرے چھوٹے سے چشمہ علم سے جتنا بھی پینا ہے جی بھر کے پی لے جی۔ میں اپنے استاد کی اس فراخ دلی اور کریمی پر نہایت خوش ہوں اور نازا بھی ہوں آپ کو نازا ہونا بھی چاہیے جی اس شفقت سے انہوں نے آپ کو سکھایا ہے بینو صاحب آپ اپنی تعلیم کے دوران میں کتنا سا ریاض کیا کرتی تھی تعلیم کے دوران میں ایک سے لے کر ڈیڑھ گھنٹے کا ریاض کرتی تھی مگر عام لوگ عام طور پر تو لوگ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے ریاض کرتے ہیں جی یہ آپ صحیح فرماتے ہیں مگر میرا ایک گھنٹے کا ریاض دوسرے شاگردوں کے چار اور چھ گھنٹوں کے ریاض کے برابر ہو جاتا تھا یہ بات سمجھ میں نہیں بیگم صاحب یہ کیسے ہوتا تھا اس طرح کہ میرے استاد خود میرے ساتھ ساتھ گاتے جاتے تھے اور مجھے فن کی باریکیوں کو جلدی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی تھی جائی ہے اب تو یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھا بیگم صاحب سر آپ کے نزدیک سر اور تال میں کیا رشتہ ہے سر اور تال میں وہی رشتہ ہے جو چولی اور دامن میں ہے یا یوں سمجھیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں سر کے بغیر راگ نہیں اور تال کے بغیر راگ خوبصورت اور بھلا معلوم نہیں ہوتا بجا فرمایا جی بقول کسے کہ بے تالا گویہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا اور بے سورا گویہ پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے بیگم صاحب آپ ہمارے اسٹیشن سے راگ شنکرا اور ہنزونی اکثر گاتی رہتی عام سننے والوں کو یہ دونوں راگ ایک سے معلوم ہوتے ہیں آج آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں راگوں میں کیا فرق ہے ہنسدھنی اور شنکرا دونوں بلاول ٹھاٹ کے راگ ہیں جی مگر شنکرے میں وادی سرگندھار ہے اور ہنسنی کی رکب جی اور انہی سروں پر زور دینے سے راگ کی شکل نمایاں ہوتی ہے جی دیکھیے اب یہ دونوں راگ گا کر سناتی ہوں پہلے شنکرا سنیے ارشاد بتاؤ صاحب ایک بات اور یہ آخری سوال ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ خیال میں میں کلاسیکی موسیقی کو عوام کیوں کر مقبول بنایا جا سکتا ہمارے عوام میں کلاسیکی موسیقی کے مقبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے سمجھنے اور پرکھنے کی قابلیت نہیں رکھتے اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کی قدر اور قیمت کیسے ہو سکتی ہے اس لیے اگر کلاسیکی موسیقی کو عوام میں مقبول بنانا ہے تو دوسرے علوم کی طرح یونیورسٹیوں میں باقاعدہ میوزک اکیڈمی جاری کر کے اس فن کے اہل وطن کو تعلیم دی جائے جو نوجوان ہونہار ثابت ہوں وہ تو موسیقی کو اپنا کیریئر بنا لیں اور دوسرے جو ہوں گے وہ کم از کم کلاسکی موسیقی کو سمجھ سکیں گے اور فنکاروں کے فن کی صحیح داد بھی دے سکیں گے یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان بھی اس معاملے میں کافی امداد دے سکتا ہے بلکہ امداد کرتا رہا ہے مجھے خوب یاد ہے کہ پاکستان بننے کے کئی سال بعد تک کلاسیکی موسیقی درد سر سمجھی جاتی تھی جس مجلس میں اس کا مظاہرہ ہوتا وہاں سے لوگ بھاگ جاتے اور یہ چیز اگر ریڈیو پر سنائی دیتی تو سننے والے کی ناک بھویں فوراً چڑھ جاتی مگر ریڈیو والوں کا بھلا ہو کہ انہوں نے مستقل مزاجی سے کام لے کر بار بار اس فن کو نشر کیا نتیجہ یہ ہے کہ اب تو خاص و عام دونوں میں پکے راگوں کے سننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے ریڈیو کے علاوہ میوزک کانفرنسیں اور کنسرٹ بھی ہوتے رہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب تو ہماری نئی حکومت بھی فن موسیقی کی ترقی اور فنکاروں کی بھلائی میں باقاعدہ دلچسپی لے رہی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کلاسیکی موسیقی کی بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ عوام اسے اپنا لیں